حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں زہر کی نماز دوپہر کے وقت زوال سے فوراً بعد پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ٹھنڈی کر لو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 680